ابو یونس نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تمہارے ہاں مال کی فراوانی ہوگی وہ مال پانی کی طرح بہے گا یہاں تک کہ مال کے مالک کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ اس سے اس مال کو بطور صدقہ کون قبول کرے گا ایک آدمی کو اسے لینے کے لیے بلایا ایک آدمی کو اسے لینے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو چالیس